welcome to lecture twenty of course on business mathematics and statistics virtual university government of Pakistan students پچھلے لیکچر میں ہم نے کئی کیلکولیشنس مائکروسافٹ ایکسل میں کی ڈفرینٹ فائنینشیل فنکشنس ہم نے اسٹڈی کیے اور خاص طور پہ internal rate of return I R R اور extended X I R R کو بہت تفصیل کے ساتھ اسٹڈی کیا net present worth different types ہم نے اسٹڈی کی اس کے علاوہ ڈیپریسیشن کے کچھ فنکشن بھی ہم نے اسٹڈی کیے لیکچر کے آخر میں ہم نے لینئر اکویشنس شروع کی میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دکھائی کس طرح سے لینئر اکویشن سالو کی جاتی ہے یہ اسینشلی ایک بیسس تھا اس انالیس کے لیے جو آج ہم کرنے لگے ہیں اور جو شروع میں میں پوائنٹ آؤٹ کر چکا ہوں سیلس کاسٹ والیوم انالیسس اور اس ٹائپ کا انالیسس بریک ایون انالیسس کے انڈر آتا ہے اس کو بریک ایون انالیسس بھی کہتے ہیں تو آج کا لیکچر ہم خاص طور پہ اس پہ فوکس کر رہے ہیں اس لیکچر میں آج ہم پھر لینئر اکویشنس حل کریں گے میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ ورڈ پرابلم سے لینئر اکویشنس کیسے ڈیرائیو کی جاتی ہیں اور ان کو کیسے حل کیا جاتا ہے تو آئیے پہلی سلائڈ کی طرف چلتے ہیں اس سلائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سوال ہمیں دیا گیا ہے اور سوال کیا ہے کہ Zain purchase the same amount of commodity one and two each week after price increase from rupees one point one two rupees one point one five per item of commodity one and from rupees zero point nine eight to rupees one point one four per item of commodity two weekly bill rose from rupees eighty four point four zero to rupees ninety one point seven zero how many items of week one and two are purchased each week تو آئیے اس کو ذرا ڈسکس کریں یہاں پہ زین کا جو پرچیزز کا ایک سلسلہ ہے وہ کچھ چیزیں خرید رہے ہیں نارمل ان کا ایک بجٹ ہے اور ایک خاص تعداد میں وہ چیزیں خرید رہے ہیں ان کی کچھ پرائسز ہیں جو ہمیں بتا دی گئیں کہ دو آئٹمس ہیں اور دونوں کی پرائسز ہمیں بتا دی گئیں پھر ہمیں بتایا گیا کہ ان کی پرائسز انکریز ہو ہو رہی ہیں اور جب یہ انکریز ہو جائیں گی تو وہی ایکسپینس بڑھ جائے گا وہ فگر بھی ہمیں بتا دی گئی تو سوال اب پوچھا جا رہا ہے کہ یہ بتائیے کہ وہ کوانٹٹی کیا ہے وہ ان دونوں آئٹمس کی کوانٹٹی کیا ہے تو ایسے سوال جب حل کیے جائیں تو ان میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو ان نونس ہوں ان کو آپ ایک ویریبل نیم اسائن کریں اور اکثر ایکس وائی زیڈ کا استعمال ہوتا ہے جتنی بھی میتھمیٹکس کی ٹیکسٹ بکس ہیں ان نونس کی جب بات ہوتی ہے تو ایکس وائی زیڈ سے شروع ہوتا ہے تو ہمارے کیس میں بھی ہم اس کو لیٹ سے کہ کموڈیٹی ون کو ایکس کہہ رہے ہیں اور کموڈیٹی ٹو کو وائی کہہ رہے ہیں تو اٹ مینس کہ number of commodity one multiplied by X plus number of commodity two multiplied by Y is equal to the existing expense پھر نئی پرائسز ہمارے پاس آ گئیں تو نئی price of commodity one multiplied by X plus new price of commodity two multiplied by Y equal to the new expense other words آپ نے دو لینئر اکویشنس بنا لیں یہ آپ نے بنانی ہیں جب آپ لینئر اکویشنس بنا لیں گے تو پھر ان کو ہم نے سالو کرنا ہے ویلیو آف ایکس اور وائی پھر سالو کر سکتے ہیں اور یہی سوال ہے کہ بتائیے کہ کموڈیٹی ون اور کموڈیٹی ٹو کی تعداد کیا ہے تو آئیے سلائڈ پہ چل کے دیکھتے ہیں کہ یہ جو میں نے میتھڈ آپ کو ایکسپلین کیا اس کو اپلائی کیسے کیا گیا تو سب سے پہلے دیکھیے کہ یہاں پہ ایکس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ number of commodity one let X be equal to number of commodity one پھر دوسرا ہم کہہ رہے ہیں کہ let Y be equal to number of commodity two اب پرائسز جو ایگزٹنگ ہیں ون پوائنٹ ون تھی کموڈیٹی ون کی اور zero point nine eight commodity two کی تو ہم نے ون پوائنٹ ون کو ایکس سے جب ملٹیپلائی کیا تو یہ پہلی کموڈیٹی کی کا ایکسپینس آ گیا اس میں ایڈ کر رہے ہیں پلس کر رہے ہیں زیرو پوائنٹ نائن ایٹ جو دوسری کموڈیٹی کی پرائز ہے انٹو وائی اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ expenses eighty four point four zero it was given تو یہ ایگزٹنگ جو سچویشن ہے اس کے لیے ہم نے ایک لینئر اکویشن ڈرائیو کر لی پھر نیکسٹ آپ یہ کر رہے ہیں کہ جو نئی پرائسز ہیں ون پوائنٹ ون فائیو اور ون پوائنٹ ون فور ان کو آپ ایکس اور وائی سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں پھر ایڈ کر رہے ہیں اور اکویٹ کر رہے ہیں جو نیا ایکسپینس ہے which is ninety one point seven تو آپ کے پاس یہ پیئر آف لینئر اکویشن آ گیا جن کو آپ حل کر سکتے ہیں اور سلائڈ پہ دکھایا جا رہا ہے کہ کیسے کرنا ہے کہ پہلے آپ یہ کریں گے کہ فرسٹ اکویشن میں ایکس کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے اگر ہم ون پوائنٹ ون سے ڈیوائڈ کر دیں فرسٹ اکویشن کو تو اس کا مطلب ہے کہ ایکس 1.10x ایکس کی بجائے پہلی ٹرم ہمارے پاس ایکس رہ جائے گی اور سیکنڈ ایکویشن اس کو اگر 1.15 سے ڈیوائڈ کر دیں تو اٹ مینس کہ یہاں بھی پہلی ٹرم ایکس رہ جائے گی اور پھر اگر ہم سیکنڈ ایکویشن کو فرسٹ سے سبٹریکٹ کر لیں تو ہمارے پاس ایکویشن آ جائے گی جس میں صرف وائی کی ویلیو ہے اور اس کو ہم پھر ڈرائیو کر سکتے ہیں جب وائی کی ویلیو آ جائے تو اس کو پہلی ایکویشن میں سبسٹیچیوٹ کر کے ایکس کی ویلیو نکال سکتے ہیں تو یہ بیسک میتھڈ ہے آئیے اگلی سلائڈ پہ دیکھتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے پہلی ایکویشن میں ڈویژن کر کے تو جو ویلیوز نئی اکویشن جو ہمارے سامنے آئی وہ ہے X plus zero point eight nine zero nine Y equal to seventy six point seven three اور اسی طرح دوسری اکویشن کو بھی جب ڈیوائڈ کیا گیا تو آنسر یہ آ گیا X plus zero point nine nine one three Y equal to seventy nine point seven four اب الگا اسٹیپ یہ ہے نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ آپ سبٹریکشن کریں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ سبٹریکشن سیکنڈ ایکویشن سے فرسٹ کو نکالا گیا اس پہ تھوڑی سی بات کر لیں میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ میتھڈ یہ ہے کہ جب دونوں ایکویشنز آپ ڈرائیو کر لیں تو فرسٹ میں سے سیکنڈ کو سبٹریکٹ کر لیں اب ایکچول آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیلکولیشن جو ہو رہی ہے اس میں وائی کی ویلو سیکنڈ اکویشن میں فرسٹ اکویشن کی وائی کی ویلو سے زیادہ ہے یعنی اٹ از بگر ویلو تو یہاں پہ یہ سینس بنتا ہے کہ فرسٹ اکویشن کو سیکنڈ سے سبٹریکٹ کیا جائے اب technically let me state here کہ ٹیکنیکلی اگر آپ سیکنڈ ایکویشن کو فرسٹ سے بھی سبٹریکٹ کریں تو وہ بھی ٹھیک ہے لیکن جو ریزلٹنگ ایکویشن ہے اس میں مائنس سائن آ جاتا ہے تو پھر اس کو سائنس کو کینسل کرنا پڑے گا تو اس وجہ سے اس کوشچن میں سیکنڈ ایکویشن سے فرسٹ کو سبٹریکٹ کیا گیا ہے لیکن آپ کی یادداشت کے لیے کہ اگر آپ اس کو فرسٹ سے سیکنڈ کو بھی سبٹریکٹ کریں تو وہ بھی ٹھیک ہے یعنی میتھڈ از کریکٹ لیکن اس کیس میں چونکہ وائی کی ویلو سیکنڈ اکویشن میں بگر ہے تو فرسٹ کو سیکنڈ سے سبٹریکٹ کیا گیا تو آئیے واپس سلائڈ پہ چلیں تو آپ نے دیکھا کہ آنسر جب ہم نے zero point one zero zero four Y equal to three point zero one کو حل کیا درمیان کا اسٹیپ یہاں شو نہیں کیا گیا یعنی Y equal to three point zero one divided by zero point one zero zero four اگلا اسٹیپ تھا لیکن وہ میں نے انڈرسٹوڈ قرار دیا کہ یہ تو کلیئر ہے تو اس کو جب آپ ڈیوائڈ کر رہے ہیں تھری پوائنٹ زیرو ون کو point one zero zero four سے تو آپ کا آنسر آ رہا ہے twenty nine point nine eight اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے تھرٹی تو یہ تھرٹی ایک دم ہم نے کیوں کر لیا اس کو ذرا ڈسکس کریں کہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے کموڈیٹیز کی اور ہول نمبر کی بات ہے ذہن وہ شاید بسکٹ کے ڈبے خرید رہا ہے کموڈیٹی ون تو اب یہ تو نہیں کہ وہ جب خریدے گا تو اس کو twenty nine point nine eight کا نمبر تو نہیں ہوگا یعنی ہول نمبر ہی ہوگا تو جب آپ اس قسم کے سوال حل کریں اور فائنل جب کیلکولیشن ہو جائے تو اس کو راؤنڈ آف کر کے ہول نمبر میں کنورٹ کریں تو آئیے سلائڈ پہ واپس چلیں اب آپ کے پاس وائی کی ویلیو آ گئی اب آپ نے ورک آؤٹ کرنا ہے کہ ایکس کی ویلو کیا ہے تو ایکس کی ویلو کرنے کے لیے اب اکویشن میں 1.10x point one zero X plus zero point nine eight Y میں ہم نے وائی کی ویلو کو سبسٹیچیوٹ کرنا ہے تاکہ ہمارے پاس اکویشن آ جائے جس میں صرف ایکس کی ویلو ہو تو نیکسٹ آپ دیکھیے کہ ہماری equation 1.10x point one zero X plus zero point nine eight اور ود ان بریکٹس لکھا ہوا ہے twenty nine point nine eight جس کا مطلب ہے کہ ملٹی پلائی کر رہے ہیں زیرو پوائنٹ نائن ایٹ کو ٹوینٹی نائن ایٹ سے equal to eighty four point four اس کو حل کیا نیکسٹ اسٹیپ شو کیا گیا ہے one point one zero X plus nine point three eight to eighty four point four اب اس کو جب سمپلیفائی کیا جا رہا ہے تو آنسر آ رہا ہے one point one zero X equal to eighty four point four zero minus twenty nine point three eight یعنی آپ نے جو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ٹرم تھی اس کو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ لے گئے اور مائنس سائن اس وجہ سے وہاں آ گیا اس کا نیکسٹ اسٹیپ دکھایا جا رہا ہے کہ one point one zero X equal to fifty five point zero two اور یہاں سے آپ نے ایکس کی ویلو نکال لی X equal to fifty point zero two اور اس کو اسی طرح سے راؤنڈ آف کیا جا رہا ہے ففٹی پوائنٹ زیرو ٹو یعنی ففٹی نمبرس اس کی بھی تھوڑی سی ایکسپلینیشن کہ جب راؤنڈنگ آف آپ کریں تو یاد رکھیں کہ نمبر اگر تو پوائنٹ فائیو ہے تو اپ ورڈس راؤنڈ آف کریں مثلا 58.5 اگر ہوتا تو ہم کہتے 59 اگر 58.2 ہوتا تو ہم کہتے 58 ایٹ جنرلی جتنی بھی کیلکولیشنس کی جاتی ہیں ان میں یہ خیال رکھا جاتا ہے کہ اگر ڈیسیمل کی ویلو پوائنٹ فائیو اور ابو ہے تو اپ ورڈس راؤنڈ آف کیا جاتا ہے اگر value less than point five ہے تو اس کو ڈاؤن ورڈس راؤنڈ آف کیا جاتا ہے تو آئیے اگلی سلائیڈ پہ دیکھیں کہ یہ سوال کیسے فردر کیسے حل کیا گیا اسٹوڈینٹس دیکھیں اس سلائڈ پہ ایک اسٹیپ جو میں نے آپ کو بتایا کہ ڈائریکٹلی ہم نے تفصیل سے نہیں کیا اس کی ڈیٹیل یہاں پہ دی جا رہی ہے کہ کس طرح سے ایلیمینیشن کی گئی کہ پہلی جو ایکویشن تھی one point one zero X plus zero point nine eight Y to eighty four point four zero اس میں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ پہلی ٹرم صرف ایکس رہ جائے تو اس کو اگر 1.10 سے ڈیوائڈ کریں گے ساری ٹرمز کو تو ایکس کی ویلیو آ جائے گی تو یہی نیکسٹ اسٹیپ میں آپ دیکھیں ود ان بریکٹس اب وہ لکھا ہوا ہے جو اوریجنل اکویشن کی لیفٹ ہینڈ سائڈ ہے 1.10x point one zero X plus zero point nine eight Y اس پوری ٹرم کو ون پوائنٹ ون زیرو سے ڈیوائڈ کیا گیا equal to eighty four point four zero divided by one point one zero تو یہاں بھی یاد رکھنے والی بات ذرا ایکسپلین ہو جائے جب آپ ایکویشن کی لیفٹ ہینڈ اور رائٹ ہینڈ سائڈ سے ڈیل کر رہے ہیں تو یہ خیال رکھیں کہ جو ڈویژن یا ملٹیپلیکیشن آپ کریں وہ دونوں سائٹس پہ ہونی ضروری ہے آئیے سلائڈ پہ واپس چلتے ہیں دوسری اکویشن اکویشن ٹو بھی اسی طرح سے کی گئی کہ اس میں one point one five X plus one point one four Y is equal to ninety one point seven zero اس میں ہم یہ چاہتے تھے کہ ایکس صرف رہ جائے تو اس کا بھی طریقہ وہی ہوا کہ ایکس کے ساتھ جو ویلیو ہے 1.15 اگر اس ایکویشن کو لیفٹ ہینڈ سائڈ اور رائٹ ہینڈ سائڈ اگر ہم دونوں کو 1.15 سے ڈیوائڈ کر دیں تو ہمارے پاس ایک نئی ایکویشن آ جائے گی جس میں صرف ایکس کی ویلیو ایکس پلس دوسری ٹرمز لیکن ایکس وداؤٹ اینی فیکٹر ہمارے پاس آ جائے گا تو یہ اگلے اسٹیپ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو ہم نے پہلے لیفٹ ہینڈ سائڈ کو 1.15 سے ڈیوائڈ کیا پھر رائٹ ہینڈ سائڈ کو 1.15 سے ڈیوائڈ کیا تو ہمارے پاس x plus zero point nine nine one three Y equal to seventy nine point seven four آ گیا یہ دونوں اکویشنز پچھلی سلائڈ پہ ہم دیکھ چکے ہیں اس سلائڈ پہ میں نے صرف آپ کو ایکسپلین کرنے کے لیے یہ دوبارہ دکھایا کہ ایکچوئل ایلیمینیشن پروسیس کس طرح سے کیا جاتا ہے تو آئیے جو باقی حصہ اس کیلکولیشن کا ہے اس کو اگلی سلائڈ پہ دیکھیں اس سلائڈ سے پہلے تھوڑا سا پھر ڈسکس کر لیں کہ آپ نے سائملٹینئس ایکویشنز جو دو ایکویشنز ہیں ان کو آپ نے حل کر لیا ایکس اور وائی کی ویلیو آپ کے پاس آ گئی تو اب آپ ایز اے ویریفیکیشن کیلکولیٹ کر رہے ہیں کہ ہماری نئی ویلو کیا ہوگی چونکہ ایگزٹنگ تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہماری ویلو ہے تو اب ویریفکیشن کے لیے ہم نے جو اکویشن نیکسٹ جو کاسٹ کی کیلکولیشن ہے اس میں ایکس اور وائی کی ویلوز انسرٹ کی ہیں اور یہ کیلکولیشن کی ہے تاکہ ہماری کاسٹ ویلیڈیٹ ہو جائے کہ واقعی جو ایکس اور وائی کی ویلیوز ہیں یہ کریکٹ ہیں تو آئیے سلائیڈ پہ دیکھیں کموڈیٹی ون کی پرائس آپ نکال رہے ہیں fifty into one point one five اور ان ادر ایکس کو ملٹیپلائی کر رہے ہیں آپ پرائز سے اور پرائس آئی fifty seven point five zero commodity two آپ نکال رہے ہیں thirty into one point one four equal to thirty two thirty four point two zero تو total cost ninety one point seven zero آ گئی یہاں ایک اور بات غور طلب ہے آپ نے نوٹ کیا کہ اس کیلکولیشن میں ہم نے راؤنڈیڈ آف ویلیو کا استعمال کیا ہے وہ اس لیے کہ جب آپ کموڈیٹیز خریدنے جائیں گے جب زین صاحب کموڈیٹیز خریدیں گے تو وہ ہول نمبر میں خریدیں گے ہم نے جو نکالی تھی ویلیوز وہ تو ہول نمبر میں نہیں تھیں ان کو ہم نے راؤنڈ آف کیا تو اب فائنلی یہ ویلیڈیشن ہے کہ ایکچول خرچہ کیا نکلے گا اندازہ تھا کہ اتنا ایکسپینس جب پرائسز بڑھ رہی ہیں تو اتنا ایکسپینس ہو جائے گا لیکن چونکہ ایگزیکٹلی exactly وہ کوانٹیٹیز نہیں خریدی جا رہی ہول نمبرس میں خریدی جا رہی ہیں اس لیے ایکچول ایکسپینس اس ایسٹیمیٹ سے تھوڑا سا مختلف ہوگا اس کو عام کیلکولیشنس میں راؤنڈنگ آف ایرر بھی کہا جاتا ہے کہ آپ یہ آپ نے راؤنڈ آف کیا اس وجہ سے آپ کا ایسٹیمیٹ میں فرق آ گیا تو یہ آپ نے دیکھا کہ بیسک پرنسپل وہی ہے وہی میتھڈ جو آپ پہلے کر چکے ہیں پچھلے لیکچر میں میں نے آپ کو تفصیل سے سمجھایا تھا اس دفعہ بھی صرف فرق اتنا ہے کہ ورڈ پرابلم کو آپ نے ڈیفائن کر کے اکویشنز ڈرائیو کی ہیں otherwise the method of elimination is exactly the same تو آئیے آگے دیکھیں نیکسٹ سلائڈ پہ چلیں اور دیکھیں کہ وہاں پہ کیا ٹاپک ہے اس سلائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے ٹرمینالوجی اب ٹرمینالوجی کہاں سے درمیان میں ایک دم آ گئی اس کو پہلے ڈسکس کریں اسٹوڈینٹس آپ نے دیکھا کہ لینئر اکویشنز تو ہم نے سمجھ لیں کہ اس طرح سے ایلیمینیشن کا پروسیس ہوگا اب اس ان کو ہم نے اپلائی کرنا ہے اور ایک ٹاپک جو بڑا امپورٹنٹ ہمارے کورس میں ہے مرچنڈائزنگ میتھمیٹکس میں جو سیل والیوم کاسٹ انالیسس تھا اب اس کو ہم کرنے لگے ہیں اور سب سے پہلے کچھ بیسک ٹرمز ہیں جو آپ نے سیکھنی ہیں ان ٹرمز کو جب آپ سیکھ جائیں گے تو پھر آپ اس لیکچر میں کچھ سیناریوز میں نے آپ کے لیے بنائے ہیں کچھ کیلکولیشنز ایک مینوفیکچرر کا کیس میں نے آپ کے لیے سلیکٹ کیا ہے اور اس میں مختلف آپشنس مختلف سیناریوز یعنی different ways of doing things کہ مینوفیکچرر سوچ رہا ہے کہ اپنی پروڈکشن والیومس کو وہ کیسے ریگولیٹ کرے تو وہ ڈفرینٹ کیس اسٹڈیز کر رہا ہے جس کو وہ سیناریوز کہتا ہے یعنی ڈفرینٹ سینس سے سیناریو تو آئیے پہلے ٹرمز اسٹڈی کریں ٹرمز کو سمجھیں پھر ہم ان سیناریوز کی طرف چلیں گے تو آئیے سلائڈ پہ واپس چلتے ہیں سب سے پہلی بات بزنس کاسٹ اور ایکسپینسز کیا ہے بزنس کاسٹ اور ایکسپینس یہ ایک ہیڈ آف ایکسپینسیز ہے ایک پورا کمپلیٹ ایریا ہے جیسے انکم ہے کورسپونڈنگلی بزنس کاسٹ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یا ایکسپینس سمپلی بھی کہہ سکتے ہیں ایکسپینس میں پھر دو کیٹیگریز آ رہی ہیں fixed cost and variable cost تو آئیے ان دونوں کو پہلے ڈسکس کریں ہر بزنس میں جیسے پہلے بھی میں نے ریٹ آف ریٹرن کیلکولیشن جب ہم نے کی تو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ شروع میں انویسٹمنٹ کاسٹ ہوتی ہے اور بعد میں آپریٹنگ ایکسپینسز شروع ہو جاتے ہیں تو اب ان کاسٹ کو ایک اور طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں دو کیٹیگریز ہم بنا رہے ہیں ایک کیٹیگری ہم نے کہا کہ یہ فکسڈ کاسٹ ہے اور دوسری کیٹیگری ویریبل کاسٹ ہے فکسڈ کاسٹ کیا ہے فکسڈ کاسٹ ایسی کاسٹ ہے جو چینج نہیں ہوتی مثلا بلڈنگ آپ نے بنائی تو بلڈنگ کاسٹ تو فکسڈ ہے آپ نے مشینری خریدی انسٹال کر لی دیٹ مشینری از دیر تو وہ بھی فکسڈ کاسٹ ہے ایک دفعہ ڈسائڈ ہو گیا پھر نیکسٹ جب آپ انسٹالیشن کریں گے اس کی اپنی فکسڈ کاسٹ ہوگی تو جنرلی بزنس میں جب بیلنس شیٹیں بنائی جاتی ہیں تو ایک علیحدہ وہاں پہ اکاؤنٹ کا ہیڈ رکھا جاتا ہے جس کو فکسڈ کاسٹ کہا جاتا ہے اس میں ہر قسم کی ایسی کاسٹ جس نے چینج نہیں ہونا جو ونس آپ ان کر رہے ہیں وہ وہاں پہ شامل کی جاتی ہے یہ ایسی کاسٹ کو فکسڈ کاسٹ کہا جاتا ہے اس کے علاوہ all other cost of the business are treated as variable cost variable اس لیے کہ جب آپ پروڈکشن بڑھا رہے ہیں تو کاسٹ بڑھ رہی ہے جب آپ پروڈکشن کم کر رہے ہیں تو کاسٹ کم ہو رہی ہے in other words typical variable cost ہے اگر پروڈکشن آپ زیادہ کر رہے ہیں تو بجلی کا بھی زیادہ خرچہ ہو رہا ہے را مٹیریل بھی زیادہ خرچ ہو رہا ہے لیبر کے ایکسپینسز بھی بڑھ رہے ہیں تو ایسے اخراجات جو پروڈکشن کے ساتھ ویری کر رہے ہیں ان کو ویریبل کاسٹ آپ ٹریٹ کریں گے تو آئیے اب یہ دو ڈیفینیشنس پرسائسلی ہم دیکھیں کیا ہے سلائڈ کی طرف چلیں fixed cost do not change if sales increase اور ڈیکریز اس میں کچھ اگزامپلس ہیں مثلاً رینٹ ہے وہی ہے فکسڈ پراپرٹی ٹیکسز ہیں وہی ہیں پھر کچھ ڈیپریسیشن کی فارمس ہیں یعنی ان ادر ورڈس جو کیپیٹل انویسٹمنٹ ریلیٹڈ کاسٹ ہیں وہ بھی فکسڈ کاسٹ میں آئیں گی پھر variable cost do change in direct proportion to sales volume that is material cost direct labour cost یہ میں آلریڈی آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں اب یہاں پہ ایک اور بات میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا بیسکلی جب آپ انالیس کرتے ہیں کیلکولیشنس کر رہے ہیں تو capital investment cost profit loss statement میں ایز سچ نہیں لی جاتی اس کو ایسٹس میں لیا جاتا ہے مگر کیپٹل انویسٹمنٹ کاسٹ کی ڈیپریسیشن کو ایز اے کاسٹ ٹریٹ کیا جاتا ہے اس کی بڑی سمپل سی وجہ ہوتی ہے کہ کیپٹل انویسٹمنٹ جب آپ کر چکے ہیں تو آپ کے ایسٹس بھی ساتھ بڑھ گئے ہیں ان ادر ورڈس لونس بھی ہیں جن سے یہ انویسٹمنٹ کی گئی مگر ایسٹس بھی ہیں سو وچ مینس کے دونوں برابر ہیں مگر ڈیپریسیشن ضرور ہو رہی ہے اور اس ڈیپریسیشن کو آپ نے کاؤنٹ فار کرنا ہے دوسری بات جو یہاں آپ نے دیکھا کہ ٹیکسیز کا ذکر آیا رینٹ کا ذکر آیا کہ یہ ایسے ایکسپینسیز ہیں کہ جو مرضی آپ پروڈیوس کریں وہ ویریبل نہیں ہے اور اس کی وجہ کیا ہے کہ مثلا بلڈنگ تو آپ نے بنا لی ہے اب اگر آپ ایک شفٹ کر رہے ہیں یا دو شفٹیں کر رہے ہیں تو ایکسپینسز آف انویسٹمنٹ تو وہی ہیں یعنی ڈیپریسن تو اسی والیوم پہ آئے گی مگر اگر آپ پروڈکشن شروع کر دیں گے دوسری شفٹ میں بھی تو پھر سارے دوسرے ایکسپینسز آپ کے چینج ہو جائیں گے in other words variable cost بڑھ جائیں گے تو آئیے اگلی سلائڈ پہ چلیں بریک ایون پوائنٹ کی ڈسکشن ہم کر چکے ہیں بریک ایون پوائنٹ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ بریک ایون پوائنٹ وہ پوائنٹ ہے کہ جس پہ پروفٹ اور لاس کی پریزنٹ ورتھ برابر ہیں اس سلائڈ پہ ایک سمپلیفائڈ ڈیفینیشن دی گئی ہے a point at which neither a profit nor loss is made اس کو بھی ڈسکس کرنا ضروری ہے آپ نوٹ کریں کہ ایک تو طریقہ ہے سیل اور سیل اور کاسٹ کو کمپیئر کرنے کا کہ آپ اینوئل بیسس پہ دیکھ رہے ہیں کہ what is the revenue and what is the cost شروع میں کاسٹ چونکہ زیادہ ہوتی ہے ریونیو کم ہوتا ہے تو ایک پوائنٹ آ جاتا ہے جس پوائنٹ پہ جا کے ریونیو اور کاسٹ برابر ہو جاتے ہیں اس پوائنٹس کے بعد کمپنی شوڈ میک پروفٹس چونکہ ریونیو کاسٹ سے زیادہ ہو جاتا ہے اور یہ انس اس کو بھی بریک ایون انالیسس کہا جاتا ہے اور یہ پوائنٹ بریک ایون پوائنٹ کہلاتا ہے اور نوٹ کیجئے کہ یہ پروجیکٹ لائف کی بات ہو رہی ہے اب اگر ہم صرف انٹرسٹڈ ہوں کہ اس مہینے میں ایک خاص نمبر آف کموڈیٹیز ہم نے مینوفیکچر کرنا ہے تو کتنی کوانٹیٹیز کو مینوفیکچر کریں کہ کاسٹ اور سیل کی ویلیو برابر ہو جائے تو یہ ایک یہ بھی بریک ایون پوائنٹ کہا جائے گا یہ بریک ایون پوائنٹ ہے کہ یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جس پہ کاسٹ اور ریونیو برابر ہیں تو اس کانسیپٹ کو جب آپ دیکھیں اسٹڈی کریں تو یہ ضرور خیال رکھیں کہ جو انالیس کرنا ہے اگر تو وہ ڈسکریٹ ٹائم میں ہے یعنی جسٹ ونس ایک پرٹیکولر سچویشن کا آپ دیکھ رہے ہیں انالیس کر رہے ہیں تو صرف ایک ویلیو کا آپ نے ورک آؤٹ کرنا ہے مگر اگر آپ جیسے ریٹ آف ریٹرن کیلکولیشنس کی اور اینولی آپ کی کیش فلوز تھیں تو وہاں پہ بریک ایون انالیسز پورے جو پیریڈ ہے آپ کا لائف آف دا پروجیکٹ اس کے لیے کیا جاتا تو آئیے اگلی سلائیڈ پہ چلیں ایک بڑی امپورٹینٹ ٹرم انٹروڈیوس ہو رہی ہے کنٹریبیوشن مارجن کنٹریبیوشن مارجن پہلے یہاں ڈیفینیشن پڑھتے ہیں کیا ہے is the rupee amount that is found by deducting all variable cost from net sales and contributes to meeting fixed cost and making a net profit اس کو بھی ڈسکس کرنا ضروری ہے کہ یہاں پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ویریبل کاسٹس کو جو سیلس ہیں ان سے آپ نکال دیں اور باقی جو ویلیو آپ کے پاس آ جائے جو ریونیو بچ جائے وہ کنٹریبیوشن مارجن کہلائے گا اور کنٹریبیوشن مارجن اس لیے کہلائے گا کہ اب آپ نے ویریبل کاسٹ کے بعد جو فکسڈ کاسٹ ہیں جن میں خاص طور پہ ڈیپریسیشن اور ٹیکسز وغیرہ ان کو بھی میٹ کرنا ہے تو کنٹریبیوشن مارجن اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے یہ اپنا ایک قسم کا حصہ ڈال رہا ہے کنٹریبیوٹ کرنے کو کہتے ہیں اپنا شیئر دینا حصہ ڈالنا تو یہ اس طرح سے کنٹریبیوٹ کر رہا ہے کنٹریبیوشن مارجن کہ جو باقی ایکسپنسز ہیں ان کو میٹ کیا جائے فکسڈ کاسٹ ریلیٹڈ جو ایکسپنسز ہیں انکلوڈنگ ڈیپریسیشن اور پھر جب ان کو کنٹریبیوشن مارجن سے سبٹریکٹ کر لیا جائے تو باقی جو اماؤنٹ آپ کی بچ جائے گی اس کو استعمال کیا جاتا ہے وہ پروفٹ ہوتا ہے آبویسلی اور عام طور پہ کمپنیاں ان کو یا تو as dividends part of it dividend کے طور پہ ڈکلیئر کرتی ہیں اور کچھ اپنے ریزروس میں لے جاتی ہیں تو کنٹریبیوشن مارجن ایک بہت اہم ٹرم ہم سیکھ رہے ہیں اور یہ ہمارا جو سیلس والیوم انالیس ہے یہ اس کا بڑا اہم حصہ ہے so let me repeat once again contribution margin جب ویریبل کاسٹ ریونیو سے نکل جائیں گی تو جو باقی اماؤنٹ بچ جائے گی وہ کنٹریبیوشن مارجن ہوگا to meet fixed cost and to make a profit تو آئیے واپس سلائڈ پہ چلیں نیکسٹ ٹرم ہے کنٹریبیوشن ریٹ یہ کنٹریبیوشن مارجن سے ہی ہے اور یہ ریٹ کیا ہے rupee amount expressed as a percent of net sales دوبارہ پچھلی ڈیفینیشن پہ آئیے سلائڈ پہ دیکھیے کہ کنٹریبیوشن مارجن کیا تھا rupee amount found by deducting all variable cost from net sales اور یہاں پہ ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ contribution margin as percent of net sales تو اس کو بھی ذرا ڈسکس کیا جائے کہ یہ لفظ نیٹ سیلس کیوں آ گیا ایک تو ٹرم ہے سیلس اور بعض بیلنس شیٹس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ گروس سیلز کا بھی لفظ استعمال ہوتا ہے یعنی گروس سیلز میننگ کہ ٹوٹل اتنی ہم نے کموڈیٹیز اتنے ہم نے پروڈکٹس بیچے ہیں اور اتنی ہماری انکم آئی ہے عام طور پہ اکاؤنٹنگ کا پرنسپل یہ ہے کمپنیاں اس طرح سے دیکھتی ہیں کہ مارکیٹنگ ایکسپینسیز جو سیلز ریلیٹڈ ہیں ان کو ٹوٹل جو گروس سیل ہے اس سے ڈیڈکٹ کر دیا جاتا ہے اور جب آپ یہ ڈڈکشن کر لیتے ہیں تو باقی اماؤنٹ جو بچتی ہے اس کو آپ نیٹ سیلز کہتے ہیں یہ ایک طریقہ ہے جس سے کمپنی کو سمجھ آتی ہے کہ میں نے جو سیلز ریلیٹڈ میرے مارکیٹنگ ایکسپنسز تھے وہ میں نے گروس سیلز سے مائنس کر دیے اور اس کی ایک وجہ اور بھی ہے وہ وجہ یہ ہے کہ کمپنیاں اکثر اپنے ڈسٹریبیوٹرس اور دوسری کمپنیوں کو کمیشن دیتی ہیں تاکہ وہ ان کی مارکیٹنگ میں ہیلپ کریں تو اس طرح سے by looking at gross sales and by deducting the marketing cost company کے پاس نیٹ سیلس آ جاتی ہے اب آپ نے کیا کیا کہ نیٹ سیل سے جو ویریبل کاسٹ ہیں ان کو ڈیڈکٹ کر لیا تو باقی جو اماؤنٹ بچ گئی اس کو آپ نے کہا جی کنٹریبیوشن مارجن ہے اب یہ تو روپی میں آیا تو اس کو جب آپ نیٹ سیلز پہ ڈیوائڈ کر کے ہنڈریڈ سے ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس ایک پرسنٹیج آ جائے گی اور وہ کنٹریبیوشن ریٹ کہا جاتا ہے ریٹ جیسے ڈسکاؤنٹ ریٹ انٹرسٹ ریٹ تو یہ کنٹریبیوشن ریٹ آپ کے پاس آ گیا کہ اسینشلی جو اماؤنٹ آئی net sales minus variable expenses وہ سیل کا کتنا وہ کنٹریبیوشن مارجن کا کتنا پرسنٹ بنتا ہے تو آئیے اگلی سلائڈ دیکھتے ہیں اب ایک آپ کے پاس ایک نئی اور ٹرم آ گئی ایک کنٹریبیوشن مارجن اسٹیٹمنٹ بنائی جاتی ہے اس سلائڈ پہ وہ دکھائی گئی ہے یہ ٹپکل بیلنس شیٹ کا ایکسٹریکٹ اس سلائڈ پہ یہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں ٹپکل یہ اس طرح سے بیلنس شیٹس میں یہ شو کیا جاتا ہے کہ پہلے لکھا جاتا ہے نیٹ سیلز کیا تھیں اور یہ نیٹ سیلز یعنی price multiplied by number of unit sold یہ نیٹ سیلز اور میں نے خاص طور پہ این اور ایس کو ہائی لائٹ کیا ہے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ اگر ہم این ایس کہیں تو اس کا مطلب ہے net sales N S would stand for net sales پھر اسی لائن میں آگے دیکھیے کہ دو کالمس بنے ہوئے ہیں روپیز اور پھر پرسنٹ اور یہ کراس جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ صرف ایک ڈمی یہاں پہ شو کی گئی ہے کہ ایک آپ کی ایکچوئل ویلو آپ یہاں پہ لکھیں گے جو بھی آپ کی بیلنس شیٹ ہے اس میں آپ ایکچوئل ویلو یہاں پہ انٹر کریں گے اور نیٹ سیلز کو ہنڈریڈ ٹریٹ کیا جا رہا ہے یعنی جو بھی ہم نے باقی ویلوز کیلکولیٹ کرنی ہے وہ ہم نیٹ سیلز کے ریفرنس سے کر رہے ہیں نیکسٹ لائن پہ آئیے لیس ویریبل کاسٹ یعنی آپ نے نیٹ سیلس میں سے ویریبل کاسٹ کو سبٹریکٹ کیا اور یہاں پہ میں پوائنٹ آؤٹ کروں کہ جب بیلنس شیٹ کو آپ دیکھیں گے ٹپکل بیلنس شیٹس تو اس قسم کی ویلیوز کو بریکٹ میں لکھا جاتا ہے یہ بھی ایک کنوینشن ہے لیٹ می ایکسپلین کہ بیسیکلی بیلنس شیٹس میں مائنس سائن لوگ نہیں لکھتے اگر مائنس کی فگر ہے تو اس کو یہ کنونشن استعمال ہوتی ہے کہ اگر مائنس آ جائے تو ان بریکٹ لکھ دیا جاتا ہے یعنی یہ اکاؤنٹینٹس کی ایک نارمل پریکٹس ہے تو اس لیے اس کو یاد رکھیں کہ یہاں اس اسٹیٹمنٹ میں تو کوئی بریکٹ شو نہیں کیا گیا لیکن آپ نوٹ کریں کہ ایکچوئل بیلنس شیٹس میں آپ کو یہ بریکٹ نظر آئے گا لیکن اگر آپ اپنے جو ورک شیٹس آپ بنائیں ان میں اگر آپ مائنس سائن لکھتے ہیں تو وہ کریکٹ ہے یعنی ایکسل میں جب ہم یہ اسٹیٹمنٹ بنائیں گے تو اس میں آبویسلی مائنس سائن استعمال ہوگا یعنی آپ نے جب کیلکولیشن کرنی ہے تو مائنس سائن کا خیال رکھنا ہے سبٹریکشن مائنس کے ساتھ ہوگی لیکن جب بیلنس شیٹ میں اس کو پرنٹ کیا جاتا ہے تو وہاں پہ ود ان بریکٹس ہو جاتا تو آئیے واپس سلائڈ پہ چلیں نیکسٹ لائن آپ دیکھ رہے ہیں کنٹریبیوشن مارجن اور میں نے ہائی لائٹ کیا سی اور ایم یعنی کنٹریبیوشن مارجن کی ایبریویشن ہے سی ایم اب اس میں سے آپ نکال رہے ہیں لیس فکسڈ کاسٹ اور جب آپ فکسڈ کاسٹ کو نکال رہے ہیں تو نیٹ انکم آپ کے پاس آ رہی ہے یعنی یہ آپ کی ایک کنٹریبیوشن مارجن اسٹیٹمنٹ مکمل ہو گئی ایس ریویو دس چونکہ یہ بڑی اہم اسٹیٹمنٹ ہے آپ نے دیکھا کہ کنٹریبیوشن اسٹیٹمنٹ میں ڈفرینٹ اسٹیپس جو استعمال کیے گئے ہیں کہ نیٹ سیل سے ویریبل کاسٹ کو سبٹریکٹ کیا جا رہا ہے اس لیے لکھا جا رہا ہے لیس ویریبل کاسٹ اور جو جواب آ جائے گا جو ویلو ہمارے پاس آ جائے گی اس کو کنٹریبیوشن مارجن کہا جا رہا ہے پھر کنٹریبیوشن مارجن سے آپ فردر جو آپ کی فکسڈ کاسٹ ہیں ان کو نکال رہے ہیں اور جو ویلیو بچ رہی ہے وہ آپ کی نیٹ انکم کی ویلیو آ رہی ہے تو آپ کو یہ کلیئر ہو گیا کہ کس سیکوینس میں یہ کیلکولیشن کی جائے گی چونکہ sales volume cost sales volume analysis میں اس کا استعمال ہونا ہے پھر کچھ ایبریویشنس آپ کے سامنے آ گئی ویریبل کاسٹ پہلا لفظ وی اور کاسٹ کا سی یعنی وی سی جب آپ دیکھیں تو اس کا مطلب ہے ویریبل کاسٹ پھر فکسڈ کاسٹ ایف اور سی یعنی ایف سی کو دیکھیں تو فکسڈ کاسٹ ہے پھر نیٹ انکم کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو این اور آئی یہ ایبریویشن استعمال ہو رہی ہے این آئی تو آئیے آگے چلتے ہیں اب یہاں پہ ڈفرینٹ سیناریو اسٹڈیز ہیں اور یہ پہلا سیناریو سلائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ سیناریو کیا ہے کہ ایک کمپنی مارکیٹ ریسرچ کر رہی ہے فار اے نیو پروڈکٹ اور اس کی ریسرچ انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ product can be sold at rupees fifty per unit پھر کچھ انفارمیشن کاسٹ انالیسس کیا گیا اور اس سے کچھ انفارمیشن ڈرائیو ہوئی وہ انفارمیشن کیا ہے fixed cost per period equal to eight thousand six hundred forty rupees ہیں variable cost are equal to thirty rupees per unit پھر پروڈکشن کیپیسٹی پر پیریڈ بھی دی ہوئی ہے نائن ہنڈریڈ یونٹس اب سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ how much does the sale of an additional unit of a firm's product contribute towards increasing its net income یعنی دوبارہ اس کو دیکھیے کہ سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ sale of an additional unit اگر آپ ایک ایڈیشنل یونٹ بیچیں تو اس کی کیا کنٹریبیوشن ہوگی اور کمپنی کی جو نیٹ انکم ہے وہ کس طرح سے بڑھے گی تو آئیے اس کو دیکھیں کس طرح سے ورک آؤٹ کیا جا رہا ہے پہلے تو ایک فارمولا یہاں پہ پٹ اپ کیا جا رہا ہے جو کنٹریبیوشن اسٹیٹمنٹ تھی آپ نے دیکھا پچھلی سلائڈس پہ ہم نے دیکھا کہ contribution margin is equal to sales minus variable cost ایک تو یہ فارمولا ہو گیا سیلس مائنس ویریبل کاسٹ پھر کنٹریبیوشن ریٹ کا بھی اسی طرح سے سی آر ایبریویشن استعمال کی جا رہی ہے سی اور آر تو سی آر کس کے برابر تھا وہ ڈیفینیشن آپ کو یاد ہوگی کہ کنٹریبیوشن مارجن کو ڈیوائڈ کرنا تھا سیل سے اور ملٹی پلائی بائی ہنڈریڈ یہ میں نے ایکسپلین کیا تھا ابھی تو یہ دو چیزیں کنٹریبیوشن مارجن جب آپ نکالیں گے تو سیلس مائنس ویریبل کاسٹ اور کنٹریبیوشن ریٹ جب آپ نکالیں گے تو contribution margin divided by sales multiplied by hundred تھوڑی سی بات دوبارہ اس پہ ہو جائے کہ پہلے تو بالکل کلیئر اسٹریٹ فارورڈ فرسٹ کہ جو سیل تھی اس میں سے ویریبل کاسٹ کو آپ نے نکالنا ہے تو کنٹریبیوشن مارجن آ گیا اور کنٹریبیوشن مارجن کو سیل پہ ڈیوائڈ کر کے ہنڈریڈ سے ملٹیپلائی کرنا ہے تو کنٹریبیوشن ریٹ آ گیا آئیے سلائڈ پہ واپس چلیں بریک ایون پوائنٹ کیا ہے بریک ایون پوائنٹ یہاں پہ ڈفرینٹ فارمولے پٹ اپ کیے گئے ہیں لیٹس لوک ایٹ دیس کہ یہ کیا ہے کہ بریک ایون پوائنٹ تین طریقوں سے یہاں دیکھا جا رہا ہے پہلا طریقہ کیا ہے ان یونٹس اور اس کا فارمولا کیا ہے کہ روپیز ایکس یعنی ایکس کی ویلیو فار بریک ایون کیا ہے it is equal to fixed cost divided by contribution margin fixed cost divided by contribution margin اور ملٹی پلائڈ بائی سیلس یعنی ان یونٹس میں جب آپ ورک آؤٹ کر رہے ہیں تو اس طرح سے آپ نے اس کو ورک آؤٹ کرنا ہے کہ فکسڈ کاسٹ دیکھنی ہے کیا ہے اس کو کنٹریبیوشن مارجن پہ ڈیوائڈ کرنا ہے یعنی کنٹریبیوشن مارجن اگر آپ ایکچولی دیکھیں کیا ہے تو یہ بیسکلی تو سیل ہی ہے اس میں سے صرف ویریبل کاسٹ کو نکال رہے ہیں تو ندر ورڈس ہم یہ اس طرح سے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ فکسڈ کاسٹ کیا نکلتی ہے پر یونٹ آف سیل جس میں سے ویریبل کاسٹ کو نکال دیا جائے اور پھر سیل سے ملٹی پلائی کر رہے ہیں یعنی ان اے وے یہ ایک پرپورشن نکل آئی with reference to that sale جس میں سے ویریبل کاسٹ آپ نکال چکے ہیں تو یاد رکھیے فارمولا اس کا بیسک آئیڈیا بھی ذہن میں رکھیے کہ فکسڈ کاسٹ کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں کنٹریبیوشن مارجن پہ اور ملٹیپلائی کر رہے ہیں سیل کے ساتھ تو پھر یہ ان یونٹس یعنی آپ نے ان یونٹس یہ اس کو دیکھ رہے ہیں آپ پھر ان سیلس بھی آپ یہ روپیز یہی چیز آپ روپیز میں دیکھ سکتے ہیں یعنی یونٹ کی پرائس کے ساتھ ملٹیپلائی اس کو کریں جب آپ کے پاس وہ نکل آئے تو اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے ان یونٹس جب نکل آئیں گے تو اس کے ریٹ سے جب ملٹیپلائی کیا جائے گا یعنی ایس یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایس ٹوٹل سیل تو نہیں ہے یہ یونٹ کی پرائس ہے یہاں پہ کہ یونٹ جو ہم یونٹ کی پرائس یہاں پہ نظر آ رہی ہے اور تھرڈ آپ دیکھیں کہ ان پرسنٹ آف کیپیسٹی اور یہ کس طرح سے کیا جا رہا ہے کہ یہاں پہ break even point in units divided by production cost multiplied by hundred یعنی یہ تین فارمولے بریک ایون پوائنٹ کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں اور اس کا ایک فردر یہ فٹ نوٹ ہے کہ at break even point net profit اور لاس ہے زیرو یہ پہلے میں ایکسپلین کر چکا ہوں بریک ایون پوائنٹ پہ اسٹار یہاں پہ ڈال کے پھر دوبارہ پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے کہ بریک ایون پوائنٹ وہ پوائنٹ ہے جس پہ نیٹ پروفٹ اور لاس برابر ہوتے ہیں تو آئیے اگلی سلائڈ دیکھتے ہیں تو اس میں the new product can be sold at rupees fifty per unit اور کاسٹ دی ہوئی ہیں اور وہ کیا ہیں کہ fixed cost are eight thousand six hundred forty for the period variable cost are rupees thirty per unit and the production capacity is nine hundred units per period let me explain a little here تو یہ سوال آپ نے دیکھا جو جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا اس سلائڈ پہ اس کو ری اسٹیٹ کیا گیا this was a restatement of that problem اور اس کو میں ایز اے ہوم ورک آپ کو دے رہا ہوں کیونکہ میں آج کا لیکچر اس پوائنٹ پہ ختم کر رہا ہوں ود دیس فارمولی جو آپ نے سیکھے ڈیفینیشنس اور آپ نے دیکھا کہ کنٹریبیوشن مارجن کیسے کیلکولیٹ ہوتا ہے کنٹریبیوشن ریٹ کیا ہوتا ہے پھر ان کی کنٹریبیوشن اسٹیٹمنٹ آپ نے اسٹڈی کی تو اس کو آپ ذہن میں رکھ کے تو اس سوال کو حل کرنے کی کوشش کیجیے reminder to all of you کہ پچھلے لیکچر میں جو ورک شیٹس تھیں ان کو بھی ان کے ساتھ کام کرنا ہے چونکہ مڈ ٹرم میں جو سوال آ رہے ہیں ان میں وہ کام آئیں گی تو ان دو باتوں کے ساتھ اور with a reminder that you will continue working with Microsoft Excel I close these lecture students آج نئے کانسیپٹس یقیناً آپ کو دلچسپ لگے ہوں گے contribution margin contribution rate linear equations کو بھی ہم نے دوبارہ دیکھا تو آج کے لیکچر میں اتنا ہی اگلے لیکچر تک کے لیے السلام علیکم خدا حافظ